آباد آپ کو آواز آ رہی ہے میری والا فرما رہے ہیں کہ ایک سبق دیتا ہوں کہ یاد رکھو جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے کہ میرے پاس بہت عبادت کا مال ہے فوراً شیطان سے کہہ دو دور ہو جا مردود میں اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں کھاتا یہی میں کھاتا بھی یہی نکال دوں کھاتا وہی نکالوں وہاں سب اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے جب کہ ہماری عبادت محدود ہے اسی سال کی عبادت سے زیادہ سے زیادہ اسی سال کی جنت مل سکتی ہے جب اسی سال پورے ہو جائیں گے تو بتاؤ قانون اسی سال کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسی سال کی عبادت کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو جنت دے دیں گے چاہے کوئی چالیس سال میں مرے یا ساٹھ سال میں مرے تو معلوم ہوا اللہ ہی کی رحمت سے کام کریں اللہ کی رحمت کو نظر رکھیں ایک صاحب میرے پاس آئے وہ پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بیت تھے پھر حضرت والا فرما رہے ہیں مجھ سے بیت ہو گئے ایک دن کہنے لگے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے چکر آتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے دل دھڑکتا ہے بہت کمزوری معلوم ہوتی ہے حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے پوچھا آپ کتنی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا میں رات تین بجے اٹھ جاتا ہوں میں نے کہا جب تم نے مجھے پیر بنایا تو میرے مشورے پر عمل کرو عشاء پڑھ کے سو جاؤ دو رکعت تحجد عشاء کے وقت ہی پڑھ لو پھر فجر تک خوب سو بس فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لو باقی وظیفہ وغیرہ سب ملتوی کر دو پھر میں نے کہا آپ نے زیادہ وظیفے پڑھے ہیں اور ہیں بھی آپ اسی سال کے کمزور بڈھے تو بیماری اور کمزور بڈھے ہیں تو بیماری کیسے نہیں پڑے گی چکر کیوں نہیں آئیں گے انہوں نے میری بات مان لی ایک ہفتے کے بعد ہنستے ہوئے کہا سب ہاں اب تو نہ چکر آ رہے ہیں نہ بلڈ پریشر ہے نہ دل کی دھڑکن زیادہ ہے اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا قرب مل رہا ہے حالانکہ نفل اعمال کم کر رہا کر رہا ہوں لیکن کیونکہ شیخ کی بات ماننے سے اللہ کا راستہ طے ہو جاتا ہے پھر انہوں نے اس خوشی میں مجھے سو روپئے ہدیہ دیے کہ بغیر علاج کے اچھا ہو گیا علاج میں کتنے پیسے اس لیے حضرت والا آگے اصل نے بات بتائی مجھے یہ بات کہ میرے شیخ شاہ آبدو پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ پیر کے مشورے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے اگر پیر کسی کا ذکر ملتوی کرا دے اور کہے کہ خانقاہ میں تم سب کے جوتے سیدھے کرو سب کو چائے پلاؤ خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ وضو خانے میں جو بلغم میں اسے صاف کرو تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا اللہ کا راستہ پیر کے مشورے سے طے ہوتا ہے میرے مرشد نے فرمایا تھا جو پیر کہہ دے بس ویسے ہی کرو مگر ستم سچا سنت و شیخ ہے ستم سنت و شریعت ہے پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا پچاس آدمی سفر میں ہیں اور آدھی رات کو کوئی تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا سب دو رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ کر سو گئے اب اگر کوئی آدھی آدھی رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا تو شیطان وہاں پہنچ جائے گا دیکھو تم کتنی وی آئی پی شخصیت ہو سب پڑھے سو رہے ہیں تم اللہ کے حضور میں لگے ہوئے ہو یاد رکھو اگر اس سے دل میں بڑائی آ گئی تو اس سے بہتر تھا کہ تم تہجد نہ پڑھتے اور اپنے کو حقیق سمجھ لیں چنانچہ حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میں ریل کے سفر میں تھا فرسٹ کلاس کا ڈبہ تھا رات کو عشاء پڑھ کر سو گیا فجر کی جماعت نماز جماعت سے پڑھی میرا ایک مرید ہی فرسٹ کلاس میں میرے ساتھ تھا میں نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی اس نے رات کو تہجد پڑھی اور شیطان نے اس کے دماغ میں تکبر ڈال دیا اس نے گھر جا کر خط لکھا میں آپ سے بیت توڑتا ہوں کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی میں نے تہجد پڑھی ہے مرید تو تہجد گزارے مگر شیخ تہجد گزار نہیں ہے <laughs> حضرت نے مجھ سے فرمایا دیکھ لو اس ظالم کو یہ خیال نہیں ہوا کہ میں مسافر ہوں عالم کا سونا بھی عبادت اور حضرت نے کیا مثال دی ایک بڑھئی نے آپ کا دروازہ بنایا اس کا جو اوزار ہے اس سے اس سے وہ لکڑی چھیلتا ہے صفائی کرتا ہے لکڑی کو خوبصورت کرتا ہے تو لوہے کا وہ اوزار گھس گیا اب اس نے پتھر نکالا اور اس اوزار کو پتھر پر ایک گھنٹے تک گھسا تو اس ایک گھنٹے کی مزدوری بھی اس کو دینا واجب ہے کیونکہ آپ ہی کے کام میں تو اس کا اوزار گھسا ہے لہٰذا اس وقت کی مزدوری بھی دینی پڑے گی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب عالم کا دماغ اللہ کے سرکاری کام میں تھک گیا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اللہ ہی کے کام میں تھکا ہے اور حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ والوں کی دو رکعت عام لوگوں کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے یہ ایسے ہی اپنے شیخ کے بارے میں خیال کرنا چاہیے تو شیخ کے بارے میں دو تصور کرو نمبر ایک اس کی دو رکعت ہماری ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے نمبر دو شیخ ہر وقت سرکاری کام میں مصروف رہتا ہے بولنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے اس لیے کہتا ہوں میرے لیے تو آرام بہت ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے میں نے بتا دیا کہ عشاء جو عشاء کے چار فرض دو سنت پڑھ کر وطر سے پہلے دو رکعت پڑھ لے گا حکیم الامت نے امداد الفتح میں لکھا ہے وہ قیامت ان تہجد گزار ہوگا آج کل کے زمانے میں قوتیں بہت کمزور ہیں اس لیے میں کہتا ہوں دو رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لو ہاں جو قوی ہوں صحت مند ہو تم آدھی رات کو اٹھنے سے منع بھی نہیں کرتے بعض لوگ کو بچپن سے عادت پڑ گئی ان کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ ضرور پڑھیں لیکن اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں اپنے کو سب سے حقیر سمجھیں کہ اللہ میں آپ کے کرم سے تہجد پڑھتا ہوں یہ جملہ روزانہ کا ہو آپ لوگ اس کو یاد کر لیں ورنہ اگر دل میں ذرہ برابر بڑھائی آ گئی تو سمجھ لو وہ جنت نہیں پائے گا حدیث شریف میں اللہ یدخل الجنت منکانہ فی قلبی مسقال ذرت من منقبر جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بڑھائی آ گئی وہ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس میں سے سناؤں گا ارادہ تھا اپنی کوئی بات سناؤں گا بس یہ دل میں میری کتاب اٹھاؤں اس میں ہوگا تو بتائیے خطرناک بیماری ہے نہیں تک لہٰذا اس کا علاج بتا رہا ہوں روزانہ اللہ سے کہو اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال کیونکہ اگرچہ ہماری داڑھی روزہ نماز تو ہے اور کوئی داڑھی نہیں رکھتا نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن زندگی میں اس کا کوئی عمل ایسا ہو گیا ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا اللہ اس سے خوش ہے اور ہم سے زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو کیا معلوم کہ وہاں ہمارا کیا حشر ہوگا جیسا کہ دنیا ہی میں بعض لوگوں کو دیکھا خوبصورت بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کالی کروٹی بیوی کو پیار کر رہے ہیں تو پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے جس کو شوہر پیار کر لے قسمت والی وہی ہے جس بندے کو اللہ پیار کر لے قسمت والا وہی ہے تو یہ دو جملے حضرت حکیم ملمر ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ قلب تکبر سے پاک صاف ہو جائے نمبر ایک روزانہ یہ کہو بڑھیا اے اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال کہ نہیں کہ نہیں معلوم کہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا جس سے آپ ناراض ہوں اور بس یہ بولیا کریں کہ میں تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور جو بے عمل ہے مان لو کہ شراب پیتا ہے مگر ہے تو مسلمان کوئی عمل شاید اس کو اللہ کا اس کا اللہ کو پیارا ہو گیا اس پر اس کو معافی ہو جائے ایک آدمی اپنی بیوی کے کھانے میں نمک تیز کرنے پر صبر کر لیا جب اس کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا پوچھا بھائی کیا ہوا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کھانے میں بیوی کے نمک تیز کرنے پر اس کی پٹائی نہیں کی گالی نہیں دی اس ادا کو میں نے قبول کر لیا اس لیے تم کو معاف کرتا ہوں تو معلوم نہیں قیامت کن کس کا کیا عمل قبول ہو جائے لہٰذا روزانہ یہ جملے کہہ لیا کرو کہ اللہ میں سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں سارے عالم کے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں میرا کیا عمل قبول ہے کیا نہیں قبول نمبر دوسرا حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ اے خدا اشرف علی سارے دنیا کے جانوروں اور کافروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ نہیں معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا بتاؤ اگر خاتمہ خراب ہو جائے تو کتے اور سور ہم سے بہتر ہیں یا نہیں لہٰذا یہ دو جملے آپ کو یاد کر لیں دوبارہ یہ دوسرا جملہ پڑھیے اے اللہ اپنا نام لے کے کمال سارے دنیا کے جانوروں سے اور کافروں سے بھی بدتر ہے فلم عال انجام کے اعتبار سے مطلب تو یہ دو جملے ہو گئے اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں سے اپنا نام لے کے اے اللہ کمال سارے عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہے فلم انجام کے اعتبار سے اور یہ اکیلے میں خاموشی سے ہی ہو سکتے ہیں اللہ تمام کافروں جانوروں حتیٰ کہ سور اور کتے سے ہی تر ہوں فلم انجام کے اعتبار سے تھانی رحمت میں اس کو بھی لکھا ہے میرے دل میں حضرت والا فرما رہے ہیں میرے دل میں ابھی اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تکبر کی حالت میں موت سے بچاؤں اور خود بھی بچوں لہٰذا دو جملے یاد کر لو کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمان ہم سے بہتر ہیں فی الحال اور ہم سب سے کمتر ہیں اور ساری دنیا کی کافر اور جانور ہم سے بہتر ہیں فی المعال یعنی انجام کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ یاد رکھنا فی الحال اور فی المعال یعنی انجام نامعلوم کیا ہو مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ دیوبند کی بانی تھے انہوں نے خواب میں ایک ہندو کو جنت میں دیکھا پوچھا لالا جی تم جنت میں کیسے ٹہل رہے ہو اس نے کہا مولوی صاحب مرتے وقت انکہی پڑھ لی تھی اس پہ کلمہ پڑھ لیا تھا کسی کو کیا معلوم کسی کو کیا حقیر سمجھیں کفر سے نفرت ہم پر واجب ہے کافر کو حقیر سمجھنا حرام نقیر واجب ہے تحقیر حرام نقیر کہتے ہیں روکنا واجب ہے تحقیر نہیں اب کوئی کہے صاحب یہ تو بہت مشکل ہے ہم کافر کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں اس کا جواب حکیم امت نے یہ دیا چاند کی طرح ایک نہایت خوبصورت شہزادہ ہے ایک پرنس ہے شہزادہ ہے میں اپنے منہ پر کالی روشنائی لگا لی تو روشنائی کو تو حقیر سمجھو گے انک کو تو حقیق سمجھو گے اس کے چہرے کو حقینی سمجھو گے کیونکہ یہ صابن سے لکس صابن سے دھو کر آ جائے گا تو پھر سے پھر سے صاف ستھرا حسین ہو جائے گا ایسے ہی کافر ہے ممکن ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے اس حقیقت کی تائید میں رومی فرماتے ہیں ہیچ کافرہ بخاری من گرے کہ مسلمان بدونش باشد امید کسی کافر کو حقیر حقارت سے مت دیکھو کیونکہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے ایسے کتنے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے اس لیے کہتا ہوں بعض وقت زیادہ عبادت کرنے والے ہی کو شیطان گمراہ کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی بہت عبادت کرتا ہے یا جو دین کا زیادہ کام کر رہا ہے اس کو بھی بیان کر رہا ہے لیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا اس لیے مفتی اعظم پاکستان نے مشورہ دیا کہ تہجد تلاوت حج عمرہ جو کرو تو سمجھو نیکی کر دریا میں ڈال نیکو کو نیکی کو یاد بھی نہ رکھو کہ ہم نے کیا کیا نیکیاں کی اور اللہ سے یہ کہتے رہو آپ کی رحمت ہی کا سہارا ہے ہماری نیکی پر تو آپ آبجیکشن لگا سکتے ہیں کہ تم نے نماز تو پڑھی لیکن میرا حق ادا نہیں کیا تمہارا دل ادھر ادھر لگا ہوا تھا تم یار کے سامنے تو تھے مگر تمہارا دل بیوپار اور کاروبار میں تھا اس لیے اللہ سے کہو اے اللہ ہمیں کسی عبادت کا سہارا نہیں ہم کو صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہے صرف آپ کی رحمت ہی سے ہم سب بخشے جائیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشے جاؤں گا عمل سے نہیں بخشا جاؤں گا تو ہم لوگوں کا منہ کیا ہے کیا منہ ہے تو بتاؤ کتنے خطرناک مرض سے میں نے آج آپ کو آگاہ کیا یہ اتنا خطرناک ایٹم بم ہے کہ سارا تحجد حج اور عمرہ اور بیانات اور تبلیغی چلے اور جتنی بھی باتیں ہیں دین کی جو عمل کرتے ہیں نیک عمل شیخ کی خدمت پیر دوانا کتنے سال میں نے خدمت کی یہ سب یہ خراب کر دیتا ہے تکبر کا یہ مرض جاپان کا ایٹم بم ہے جس سے ہیرو شیما کا سارا شہر تباہ ہو گیا تھا ایسے ہی دل میں شیطان ایک ذرہ برائی ڈال دیتا ہے جس سے انسان کا سارا حج عمرہ ختم سارا تہجد بیکار ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ دو جملے کہتے رہو اے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال کوئی مسلمان اگرچہ بے نمازی ہے تب بھی ہم سے بہتر ہے کیونکہ معلوم نہیں اس کا کون سا عمل قبول ہو گیا ہو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال کہ نامعلوم خاتمہ کیا ہو اور قیامت کے ہمارا کیا معاملہ ہوگا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے ولی اللہ اپنے زمانے کے مجدد حضرت کتنے بڑے بڑے علماء کے پیر تھے ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ سو ڈیڑھ ہزار کتنے کتابوں کے مصنف تھے ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ سو تو نہیں ہے ڈیڑھ ہزار کتابوں کے مصنف پچاس خطوط تقریباً روزانہ جواب دیتے پچاس خطوط پر میں کیا کہوں تھانوی رحمۃ اللہ کہ مجھے ہر وقت یہ غم رہتا ہے نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوا بتائیے ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو نا امید ہی نہ ہو مگر اپنے دماغ میں اور دل میں تکبر کا لید نہ رکھو لید کہتے ہیں نجاست کو پاخانے کو اس سے آدمی پلید ہو جاتا ہے مجھے آج صبح سے اس مضمون کو بیان کرنا تھا لیکن ناشتے کے وقت دوستوں نے بتایا ہم ہم کو مدرسے پڑھانے جانا ہے میں نے اس وجہ سے اس مضمون کو اس وقت بیان کر دیا اب یہ مضمون وہاں بھی بیان کرنا ہے مگر مجھے جھیل کے کنارے زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ مالک کا نام لیا جائے اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جائے جنت میں بے حساب داخلہ اور جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے محبت کرو کیوں دلیل سنو قیامت کے اعلان ہوگا عین سبحان اللہ سن رہے ہو تو اعلان ہوگا عین فیہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ عرش کے سائے میں آ جائیں کہاں ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اب علماء دین سے پوچھو میری اس بات کی قدر کہ جہاں جہاں سایہ ملے گا وہاں حساب نہیں ہوگا اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے میں بلانا دلیل ہے اللہ تعالیٰ بے حساب جنت دیں گے انشاءاللہ اور یہ راستہ مزیدار بھی ہے محبت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں بتاؤ اس وقت آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اختر کو ایک سو بیس سال کی عمر دیں عافیت کے ساتھ خوب دینی خدمات کے ساتھ میرے دوستوں کی حیات عافیت کے ساتھ اللہ ایک گروہ عاشقہ عطا فرمائے سارے عالم کے جنگل جنگل دریا سمندر میں پھرا دے اپنی محبت کے مضامین میری زبان سے بیان کرا کہ اللہ اختر کو سارے عالم کو اپنا دیوانہ بنائے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آپ کو پیار کر کے آپ پر فدا نہ ہو اللہ سارے عالم کو ہم سب کو اپنا بنا لے یہ حضرت والا چاہتے تھے ہم ایک قصہ سن لو ایک مضدور تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا جو اس نیک کام میں پیسہ لگائے گا وہ جنت میں جائے گا بادشاہ نے ہنس کر ٹال دیا اور بادشاہ کی بیوی نے سن لیا جلدی سے پیسہ لا کر دے دیا کہ حضرت یہ اس کام میں لگا لیں اب رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا بیوی تو جنت میں جا رہی ہے مگر مجھے جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے صبح ہوتے ہی وہ پیسہ لایا مگر بھی پیسہ لایا مگر مجذوب نے انکار کر دیا کہ خواب دیکھ کر اب دے رہے ہو پہلے کیوں نہیں یقین کیا اس لیے کہتا ہوں اگر آپ کا شیخ یا کوئی اللہ والا آپ سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کراتا ہے تو یہ اس کا احسان سمجھو وہ اپنے پیٹ میں تھوڑی ڈال رہا ہے سمجھ لو مجھ پر احسان کر رہا ہے قیامت کے ان تم میرا شکریہ ادا کرو گے لیکن اگر جسم میں مائنڈ ہے اور مائنڈ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہے تو زندگی میں بھی شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم تو چونٹے کی طرح پیسے سے چپٹے ہوئے تھے اور گڑ اور گڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی شیخ کے مشورے سے ہمت بڑھ جاتی ہے ویسے تو آدمی جلدی خرچ نہیں کرتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آج پیسہ لاؤ اس دن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا پیسہ پیش کر دیا پورا گھر صاف کر دیا یہاں تک کہ کرتے کے بٹن بھی توڑ کر پیش کر دیے ان کی جگہ کانٹے لگا لیے ہمارے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئی علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو اور پوچھو وہ خوش ہے یا غمزدہ ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ مارا گیا صدیق اکبر نے ماری خوشی کے تین دفعہ فرمایا انا عن رب بھی روزن میں اپنے رب سے راضی ہوں خوش ہوں دیکھا آپ نے ان کا کیا درجہ ہے حت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے سیدنا عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ ایک تہائی فوج کے سامان کے لیے پیسہ لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ میں لے کر بجایا کیونکہ سکے تھے اور فرمایا اے اللہ تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اچھا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی مان لو کسی ملک کے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے آپ نے ارادہ کر لیا اس ملک سے بھاگنا ہے آپ کو کوئی ایماندار دوست آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں پہنچا دے جس ملک میں آپ کو جانا ہے اس کا شکریہ ادا کرو گے نہیں آپ کو جس ملک میں جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے اگر میں آپ کی کرنسی لے کر اس ملک میں بھیج دوں تو یہ میرا احسان ہے نہیں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا انسان کو چاہیے اپنے شیخ کا احسان اور شکریہ ادا کرے اور اللہ سے یہ کہے اے اللہ اس طرح مال دیا ہے دل بھی بڑا بنا دے اور اللہ سے یہ بھی کہے آپ کی محبت کا حق ہم سے صحیح طرح ادا نہیں ہوا اگر سلطنت بھی دے دیتے تو حق ادا نہیں ہوتا ایک سلطنت نہیں سارے عالم کی سلطنت بھی اللہ پر فدا کر دو تو اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا مگر کیا کہیں اللہ تعالیٰ روح کو بالغ کر دے کیونکہ ایک نابالغ لڑکے سے کسی نے کہا تمہاری شادی کرا دوں اس لڑکے نے جو نابالغ تھا پوچھا شادی کروں گا تو کیا کرنا پڑے گا کہا روٹی کپڑا مکان دینا پڑے گا اس نے کہا توبہ کیجئے آپ میری شادی نہ کرائیے اس نے کہا ہم تو پتنگ لڑانے میں گلی ڈنڈا کھیلنے میں مزہ آتا ہے اب جب لڑکا پندرہ سال کا بالغ ہو گیا پھر اس سے پوچھا آپ تمہاری شادی کرا دوں تو پیر دبانے لگا مادام کے لیے جلدی سے اس کے سر میں روغن بادام لگانے لگا ہاتھ جوڑنے لگا کہ جلدی شادی کرا دیں <laughs> تو جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ان کے حوصلے اور ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے دل و جان میں اپنی محبت کو کامل کر دیں اور جتنا بھی اللہ نے نیک امال کی توفیق دی اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو اللہ قبول فرما لے اکڑا مت کرو کہ میں نے اتنا دیا اتنا دیا یہ کہو اے اللہ جتنا دیا اپنی رحمت سے قبول فرما لے ہماری نماز قبول فرما لے ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے ہماری جو مجلس سمندر کنارے ہوئی سو قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم سب کو ہمارے دوستوں کے یہاں آنے کو سفر و قبول فرما لے سمندر کے کنارے اپنی یاد اور ذکر کو قبول فرما لیجیے ہمیں دنیا بھی دے آخرت بھی دے ہماری زندگی بھر کی تمام دعاؤں قبول فرما اور ہم نے جو نہیں مانگا اپنی نادانی اور کمزوری سے بے مانگے دونوں جہاں عطا فرما دے ہم سب کو ہماری اولاد کو بھی ہمارے احباب کو بھی اور سارے عالم کے مسلمانوں کو بھی اللہ میں نے پشاور میڈیکل کالج میں تفریح کی الحمد میڈیکل کالج کے اکثر اسٹوڈنٹ فائنل کے تھے ڈاکٹر ہو چکے تھے میں نے کہا تم لوگ ٹی ڈی کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہو حالانکہ مخلوط تعلیم حرام جب ہر وقت ٹی ڈی کے ساتھ اسٹڈی کرو گے تمہارا مزاج شہوت سے گرم ہو جائے تمہاری منی پتلی ہو جائے گی تم بیویوں کا حق ادا نہیں کر سکو گے منی پتلی ہو جانے کی وجہ سے تم جلدی ڈسچارج ہو جاؤ گے بی بی پر انچارج نہیں رہو گے ہاں۔ میڈیکل کالج کے لڑکوں نے میرا پتہ لکھا پروفیسر نے کہا اس کالج کی تاریخ میں آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے اتنی محبت اور غور سے علماء دین کی تقریر نہیں سنی بدتمیز لڑکے ہیں استادوں کے سامنے میز پر مکے مارتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ ہے میں درد دل سے درد بھرا مضمون پیش کرتا ہوں مانچسٹر میں جب میرا بیان ہوا حضرت والا فرما رہے ہیں تو وہاں کے امام نے کہا میں نے ایسا درد بھرا مضمون اور درد بھری تقریر کبھی نہیں سنی اسی وقت حضرت والا فرما رہے ہیں میرا ایک شعر ہوا میں آپ کو میڈ ان مانچسٹر شعر سنا رہا ہوں حضر والا رہے ہے اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زبان کے ساتھ اور ایک ملک میں کسی نے کہا تمہاری تقریر میں بہت مٹھاس معلوم ہوتی ہے حضرت والا فرمار ہے میں نے کہا اس درج حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے جب مٹھاس ہاں۔ زیادہ ہوتی ہے اپنی زبان کی مٹھاس کو انسان چوستا ہے تب آگے مٹھائی جاتی ہے ورنہ لائن کلیئر نہیں ہوتی ہاں فرمایا تھا اس طرح جو اس طرح کی کتاب ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ملفظات کہیں سے بھی سنا دیا کروں والا فرما رہے ہیں جب میں اپنے شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ سے اپنی کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے الگ ہو جاتا تھا تو شیخ کی جدائی کے غم سے مجھے بخار رہنے لگتا تھا آ پیشاب پیلا ہونے لگتا تھا حرارت رہنے لگتی تھی میں خود سے شیخ کے پاس نہیں تھا بلکہ میں مجبور محبت تھا میری زندگی کا موقوف علیہ میرے شیخ کی ذات ہو گئی تھی یہ اللہ کی طرف سے تھا ایسا مجبور محبت ہونا اختیاری بات نہیں یہ میرا کمال نہیں اللہ کو منظور تھا کہ اختر کو شیخ کے ساتھ زیادہ دن تک رکھا جائے اور شیخ کو بھی مجھ سے ایسی محبت تھی جب میں کہیں ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے میرے اختر کو بلاؤ میرے اختر کو بلاؤ اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ نعمت دینی تھی سارے عالم کے بڑے بڑے علماء خدمت کی سعادت اختر کو حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میں سارے عالم میں عزت بخشی کہ جس ملک میں جاتا ہوں ایک گروہ عاشقہ میرے ساتھ جنگلوں میں پھرتا ہے خالی مسجد میں بیان نہیں سنتے جب کسی کو معلوم ہو جاتا ہے صبح سیر کے لیے کسی جنگل میں جا رہا ہوں تو آج عاشقوں سے سہرا بھرا ہوا ہے یہ سب میرے اوپر اللہ کے احسانات ہیں کہ میرے پاس کوئی کمال بھی نہیں بس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بزرگوں کی خدمت کی خوب توفیق دی میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ براؤ صاحب نے جدہ میں فرمایا تھا اختر تمہیں جو انعامات مل رہے ہیں یہ سب حضرت شیخ پول پوری کی خدمت کا صدقہ ہے یہ یعنی در حقیقت یہ سب محض اللہ کا کرم ہے ورنہ ہماری خدمات اور مجاہدات بھی کافی نہیں ہماری ریاضات اور مجاہدات سبب نہیں ہو سکتی اللہ کے کرم کا ان کے کرم کا سبب محض ان کا کرم ہے ساری عظمت شیخ کے بارے میں فرما ہیں دوبارہ فرما رہے ہیں کہ بے ادبی کا سبب بہت چھپا ہوا کبر ہوتا ہے اس کو خود یہ بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں حضور شیخ میں اپنے کو سمجھنا بے وقوفی ہے اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے اس کو غور سے سن لو شیطان نے جو کہا میں آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے مٹی سے آگ کا مرکز اوپر ہوتا ہے زمین نیچے ہے ایک عالی سے آپ سافل کو سجدہ کرا رہے ہیں ابا وستقبرا یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر خفیہ کبر موجود تھا یہ جو ابا ہے استقبرا کا سبب ہے ابا مسبب ہے استقبار سبب ہے ابا معلول ہے استقبرہ اس کی علت ہے اس لیے فنائے نفس کی اللہ سے دعا کرو پھر دعا کرو یا اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دیں کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو مقام فنا الفنا نصیب فرما دیں ہم میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مجھے بھی ہمیں مقام فنا الفنا نصیب فرما دے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو اتنا مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہو سبحان اللہ کیا دعا ہے اے اللہ اتنا مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہو آہ بتاؤ میر صاحب کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو بولو عظمت شیخ اس میں ہے کہ میرا نفس بری ہے آپ غلط میرا مواخذہ کر رہے ہیں یہ اعتراف قصور میں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے بعض لوگ خانقاہوں سے نکال دیے گئے مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ مرید کے لیے وہ ایکسٹرا عذاب ہے مستضاد عذاب ہے بولو بھائی شیخ کو ایزا پہنچانے والے سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے کوئی مجرم ہے اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرے شیر کو ایک آدمی پر غصہ آیا اسی وقت فالج کا اٹیک ہو گیا ایسے موزی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں میں نے بتا دیا میں دل کا مریض ہوں غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے اگر تم نے شیخ کو غصہ دلایا اور اعتراف قصور کی راہ اختیار نہ کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں اگر مگر لگایا اس کی تکلیف سے غصہ بڑھا اس کو فالج ہو گیا تو تم کو تو تم کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں بولو بھائی یہ کوئی اچھا کام ہے شیخ کو غصہ دلا کر غصہ بڑھا کر اگر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فیل کیسا ہے اس لیے کہتا ہوں اپنی حماقت سے توبہ کر لو سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں اگر مگر لگا کر شیخ کو اذیت مت پہنچاؤ خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں جب کبھی بھی شیخ گرفت کرے تو فوراً کہو میں اعتراف قصور کرتا ہوں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں اگر اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا صاحب بھی بہت دفعہ ڈانٹ لگا دیتے تو کچھ اگر مگر نہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا یہ چاہ رہا تھا ہمیشہ بس فوراً اعتراف رسول کرنا بہت قیمتی بات ہے بولیے عافیت میں جانا چاہتے ہوئے مصیبت میں ان دو جملوں سے کہ خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا شیخ آرام اور صحت سے رہے گا یہ حضرت والا معافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی آئندہ ایسا انشاءاللہ نہیں کروں گا اس سے اس کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے نہیں اگر مگر لگانے سے اس کو تقدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو ایسے شیخ کو اذیت پہنچانا اور زیادہ حرام ہے نہیں اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے نہیں ہاں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر پھر وہ یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں اس مضمون کو بہت عمدہ مثال سے سمجھاتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا پانی میں گھس جاؤ مگر کپڑا نہ بھیگنے پائے وہ پانی پانی میں گھس گیا کپڑا بھیگ گیا بادشاہ نے کہا بھائی کپڑا کیوں بھیگا کہا حضور خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں غلبہ عقل سے کام مت لو غلبہ عشق سے کام لو نہ کردہ خطاؤں پر بھی یعنی اگر خطا نہیں بھی ہوئی تب بھی کہہ دو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے امن کا راستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو شیخ کو بھی پریشان کرتے ہو راہ امن کیوں نہیں اختیار کرتے دو جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال و جواب ہی نہ ہو اعتراف کر لو مجھ سے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا اللہ فرما رہے بیٹے بیٹے مولانا مظہر جب کم عمر تھے پڑھ رہے تو کسی بات پہ میں نے ان کی پٹائی کا ارادہ کیا